صورت البقرہ آیت دو سو اڑسٹھ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً واللہ واسع علیم شیطان تمہیں ڈراتا ہے زکوٰۃ اور خیرات دو گے تو مفلس ہو جاؤ جب کہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ زکوٰۃ صدقہ خیرات سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور مال میں ترقی اور برکت ہوتی ہے ترجمہ شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے تنگ دستی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے اللہ تعالی بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے وعدہ مغفرت